وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بنعة وكل بدعة ضلالة وكل, بد وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربى وينهى عن الفهشاء والمنكر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اس صورت النحر کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جو پورے قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت کہی جاتی ہے ان اللہ یا امر بالعض و احسان و عید عید القربہ و انحا ان شاہ من کرم لالقم تدک عبداللہ ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آزم آیتن فل قرآن پاک کی سب سے بڑی عظمت والی یہ آیت ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو تین باتوں کا حکم دیا اور تین باتوں سے منع کیا ہے تین معمورات ہیں اور تین منحیات ہیں ان اللہ ابل ادلی و و عیتا عید القربہ یہ پہلی تین چیزیں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے احسان کرنے کا عدل و انصاف کرنے کا و عیتا عید القربہ اور قراب داروں کے دینے اور ان کے ساتھ سلے رحمی کرنے کا ون انل ان اول من کرے اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو منع کرتے ہیں بہیائی سے منکر سے اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے یا اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں کی وسیع نصیحت کرتا ہے تاکہ تم لوگ ہدایت تاکہ تم لوگ نصیحت پکڑو سب سے پہلی چیز اس میں اللہ رب العالمین نے جس کا حکم دیا ہے وہ عدل ہے احسان سب سے پہلا عدل ہے عدل کہتے ہیں کسی چیز کو بلکہ عدل کہتے ہیں کہ انسان پر جو اپنا انسان کا جو اپنا حق ہے ہر انسان اس پر دو قسم کے حق ہیں ایک اپنا اور دوسرے غیر کا اپنا حق پورا پورا لے اور دوسروں کا حق پورا پورا ادا کر دے اس کو کہا جاتا ہے عدل لینے کی باری آئے تو خوب اپنا زیادہ لے اور دینے کی باری آئے تو باری آئے تو کترائے یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے یہی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جس کی وہی سنائی ہے وہ لل يكسرون اللہ رب العالمی نے فرمایا بربادی ہو متفقین کی یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا دبا کر کے لیتی ہیں اور دینے کی باری آئے تو کوشش کرتے ہیں کہ گھٹا کر کے دیں یہ ہے متفقین یہ ہے میرے بھائیو عدل ان اللہ امر بالعدل کہ اپنا حق پورا پورا لو اور دوسروں کا حق پورا پورا ادا کرو یہ عدل ہے احسان اسی عدل کا سے آگے اگر آپ بڑھ جائیں کہ آپ دوسروں کا حق تو پورا ادا کریں اگر اپنا حق لینے میں کبھی کوئی کسی سے کمی کوتا ہو جائے آپ اس سے درگزر کر جائیں اس کو معاف کر جائیں غیروں کے ساتھ وہ بھلائی کرنا اسی چیز کا نام احسان ہے ان اللہ امر بالعدل بل ادل احسان آج خطبے کا جو اصل موضوع ہے یہی احسان ہے احسان بہترین اعمال میں سے ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھی آپ نے سنا کہ اللہ رب نے حکم دیا ہے ان اللہ امر بالعدل بل احسان احسان کرنے کا حکم دیا ہے نمبر دو احسان کو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت ہی پسند کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے فرمایا وہ احسن ان اللہ حد المحسنین میرے بندو تم میں میری مخلوق کے ساتھ احسان کرو میں تم سے محبت کروں گا وہ احسن حب المحسنین تم اللہ احسان کرو اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے بڑی محبت کیا کرتا ہے تو ایک بڑی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان اگر اللہ اللہ کی مخ... انسان اگر احسان کرتا ہے تو احسان کی برکت سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے اپنے احسان کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کا معاملہ دوستو اس کے ساتھ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اسے قرب حاصل ہوا اللہ کی رضا حاصل ہوئی بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیتے ہیں اسے مزید عطا کرتے ہیں احسان نیکی کا بدلہ نیکی دیا اور اس نیکی پر اور پڑھا کر کے اللہ تعالیٰ احسان کا بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کا بدلہ عظیم ترین ہے اسی لیے رب العالمین نے ارشاد نمایا للذین احسن الحسن و زیادہ ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذل اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون یہ سورۃ النساء کی آیت رب العالمین العالمین عالمین نے اس میں احسان کرنے والوں کی بد کی بڑی فضیلت بیان کی فرمایا للدین احسن الحسنہ جو لوگ احسان کرتے ہیں ان کے لیے حسنا ہے اور حسنا کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ اللہ نے ان کے لیے زیادہ رکھا ہے ہر نیکی کا بدلہ بدلہ ہوتا یعنی ہے صرف نیکیوں کا تک محدود رہتا ہے اس کا بدلہ لیکن احسان ایک ایسی نیکی ہے اللہ رب العالمین اس کا بدلہ بھی دیتے ہیں بدلہ دینے کے بعد وہ زیادہ اس پر زیادہ بھی کیا کرتے ہیں لدین حسن الحسن و زیادہ جو لوگ احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حسنا بدلہ حسنا دے گا اور زیادہ دے گا حدیث کے اندر آیا حسنا کے معنی ہے جنت اور زیادہ کے معنی ہے اور زیادہ زیادہ کے معنی ہے دیدار الہی یہ احسان کرنے والوں کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو احسان کے بدلے جنت بھی دے اور جنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار بھی نصیب کر دے اسی لیے رب العال نبی علیہ السلام ساتھ رماتے ہیں کہ آمد کے دن سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور ہر جنتی اپنے اپنے ٹھکانے پر ہوگا اللہ رب العالمین اعلان کرے گی یا حل الجنہ تو ریدون شعین عزیز یا حل الجنہ تو ریدون شعین عزیز اے جنتی اے جنت والو تم کیا چاہتے ہو تمہیں کچھ اور ہم دے دیں جنتی بیچارے کہتے ہیں یا ربی الم تو بھائی جنتا و تنت جنونا و ترت جا میرنار یارب ابرو یارب اب باقی کیا رہ گیا آپ نے جنت میں داخل کر کے ہمارے چہروں کو چمکا دیا منور کر دیا سورج اور چاند کے ہمارے چہرے چمک رہے ہیں اور اللہ آپ نے ہمیں جنت عطا کر دیا وہ نہ جنا مینار اور آپ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا ساری زندگی تو ہم یہی مانگتے تھے فی دنیا حسن وہ فل آرتی حسن وہ کینا عذاب بنار رب العالمین سب کچھ مل گیا ہے اب ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہے یعنی وہ کہے گی نہیں اب کچھ نہیں چاہیے کیوں اللہ آپ نے جنت بھی دے دیا ہمارے چہرے کو چمکا بھی دیا جہنم سے بچا لیا الم تو بھائی روجوہنا الم تل خلل جنتا وہ ترت جو تو سب کچھ تو آپ نے کر دیا اتنا کہنے کے بعد جب اللہ نے دیکھا کہ یہ میرے بندے سمجھ رہے ہیں کہ اب اس سے بڑی نعمت کوئی دوسری نہیں ساری کامیابی ان کو مل گئی کیوں جنت مل جانے کے بعد اب یہ اپنے تئی محسوس کرے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہو رب الحجاب یہ اللہ رب العالمین دیکھیں گے جب بندے نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو حجاب ہوگا اللہ تعالی ایک بار کی اس حجاب کو ہٹا دے گا جیسے بندوں نے مایوسی ظاہر کی الحال عالمین الم تو بنا الم تو بید وہ جوہنا الم تلن جنتا وہ سورج جینا مرنر اللہ تعالیٰ اب ہمیں اور کیا چاہیے فرق سیف الحجاب اللہ تعالیٰ نے حجاب کو ہٹا دیا جو ہے جب اللہ نبی میں شاط رواتے ہیں فما او تو حب من النظر الى ربهم کما کارا رہی سراپ اس اللہ تعالی ہم سب کو یہ موقع نصیب فرمائے یہ احسان کا بدلہ مل رہا ہے آپ نے ساتھ نمایا جیسے اللہ رب العالمی نے پردہ ہٹایا اور اپنا دیدار جنتوں کا کرا دیا تو جنتی یہی کہیں گے اور اللہ سر فرماتے ہیں ابھی تک جتنی نعمتیں ملی تھی ان تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مومنوں کو جنت میں اپنے رب کا دیدار نصیب ہو جائے اور جنتی یہ کہنے لگیں گے رب العالمی مجھے نہیں معلوم تھا کہ جنت سے بڑی بھی نعمت ہے اگر تیرا دیدار نہ ہوتا تو بڑی بہت بڑی نعمتوں سے ہم محروم رہ گئے ہوتے رب العالمین نے ساتھ رمایا یہ احسان کا بدلہ ہے للذین آسن الحسن الحسن وزیادہ جو لوگ احسان کرتے ہیں اللہ حسنا انہیں جنت بھی دے گا اور دیدار الہی اور زیادہ بھی دے گا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو احسان کرنے والا بنائے میرے بھائی وہ احسان احسان کی کئی شکلیں ہیں نمبر ایک احسان کا معنی سمجھو احسان کی کئی مراتب اور کئی شکلیں ہیں نمبر ایک انسان اللہ کی عبادت کرے خوب دل لگا کر کے دل لگا کر کے اخلاص کے ساتھ اچھی سے اچھی عبادت کرے یہی وہ احسان ہے جس کی ہم لوگ دعا مانگتے ہیں ہمیشہ اللہ معنی اللہ ذکری کا و شکری کا و خوشنی عبادتی کا اسی لیے نبی رحصا صاحب نے ساتھ سمایا تم میں سے جو انسان خوب کثرت سے دعا مانگنا چاہتا ہو اسے چاہیے خوب کثرت سے دعا مانگے اللہ معنا الا ذکری کا و شکری کا وہ خوشنی عبادت اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائے کہ ہم خوب آپ کا ذکر کریں آپ ہماری مدد فرمائے تاکہ آپ کے شکر گزار بندے بن جائیں وہ حسن عبادت کا اللہ آپ میری مدد فرمائے کہ جب بھی آپ کی عبادت کرے خوب اچھی عبادت حسن کے ساتھ ہونا چاہیے نمبر دو احسان کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان ہر ہر موقع پر ہر ہر نیک عمل جو کر رہا ہو یا برا عمل کر رہا ہو جو چیز اس کے سامنے آئے اسے اس بات کا تصور ہو کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ تصور نہیں تو کم سے کم اتنا ضرور ہو کہ اللہ تعالی ہم کو تو دیکھ ہی رہا یہی وہ احسان ہے جس کا تذکرہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے حدیث جبرائیل میں جبرائیل امین امیر نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان آپ بتائیے کہ احسان کیا کس کو کہتے ہیں نے فرمایا احسان یہ انتا بہت اللہ کا انا کا ترا آپ اللہ کی عبادت ایسی کرے گویا کہ آپ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اگر اتنا تصور نہ پیدا ہو تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ تکن ترا ہو پن ہو اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا ہمارا دماغ ادھر ادھر نہیں جائے گا کیوں اگر معلوم ہے کہ یہاں کیمرا فٹ ہے تو پھر ذرا دیکھے کیسے چاک سے بند آ جاتے اس کیمرے میں نہ آ جائیں یہی اگر اللہ کے مطابق ہمارا تصور پیدا ہو جائے کا نئی کمر نہ ہوگا ایک صاحب نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور نماز ذرا کچھ ہے ایمان پختہ نہ تھا نماز پڑھنے کے لیے آتے تو سب سے آتے تو سب سے پچھلی سب میں کھڑے ہوتے اور پیچھے سے وہ سجدے میں جاتے تو پیشانی نہ دیکھتے تاکہ وہ عورتیں ان کو نظر آ جائیں اللہ ہو بیچارہ یہ سوچ رہا تھا یہ گناہ ہم مسجد میں کر رہے کوئی سوچ نہیں سکتا ہم سجدے میں کر رہے کوئی دیکھ نہیں سکتا رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت نازل کی یا نمل آیون آئ نو ماں دور اے میرے بندو تم کیا سمجھتے ہو تمہاری آنکھیں کیا حرکت کر رہی ہیں سجدے میں تمہارا رب اس کو بھی جانتا ہے انسان کے اندر یہ تصور پیدا ہو اس کو کہا جاتا ہے احسان انسان کے سامنے کوئی کبھی انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے کبھی انسان کو شیطان برگلائے برائیوں پر آمادہ کرے اس کا نفس خلوت یا جلبت میں برائی پر آمادہ کر دے تو احسان یہ ہے کہ اس کا یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے احسان کا یہ وہ مقام ہے جس کو اللہ رب العالمی نے سورت سورت آراف کے اندر ذکر کیا ہے فرمایا ان من الشیطان مبصرون جن کے دلوں میں اللہ تعالی کا ڈر و تقوی ہوتا ہے ان کا نفس امارہ یا شیطان کبھی برائی پر آمادہ کرتا ہے ان کو تو تدک کر فوراً انہیں یاد آتا ہے کہ ہمارے نفس امارہ نے یا شیطان نے ہم کو گناہوں پر آمادہ کیا اگر میں نے گناہ کیا تو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے وہ انسان فوراً برائی سے بعد آ جاتا ہے امام تحقیر اللہ نے شعب المان میں نقل کرتے ہیں روزے کی حالت نہیں ایک مرد مومن بڑے بڑی پیاس لگی اس کو سپا سنگ ہوا گھر میں بیوی نہیں بچے نہیں کوئی دوسرا نہیں سوچا دروازہ بند کرو اور دروازہ بند کرنے کے بعد پانی کے لیے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے بعد میں روزہ ہم قدا کر لیں گے وہ پانی پینا چاہا روایتوں کے اندر بیان کیا امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے اس مرد مومن نے اپنے روزے کو توڑنے کے لیے رب کی نافرمانی کے لیے چاروں طرف سے دروازہ بند کر کے جیسے گلاس اٹھایا اور منہ کے قریب لے گیا کسی نے تلاوت کیا اللہ من منخوارا کا بہن الخبیر اللہ کے بندے تو کیا سوچتا ہے کہ دروازہ کر لینے دروازہ بند کر لینے کے بعد تو چپ کے پانی پی رہا ہے نہ بیوی دیکھتی ہے نہ بچے دیکھتے نہ کوئی دوست احباب دیکھتا ہے واقعی کوئی نہیں دیکھتا سچ تو نے سمجھا لیکن اللہ یا خرچ تیرا خالد تجھے دیکھتا رہا ہے وہ بھی نہیں دیکھتا یہ بتا فوراً انسان کے ہوش ٹھکانے آ گئے واقعی دنیا نہیں دیکھ رہی ہے لیکن ہمارا خالق رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کی نافرماری کرتے ہوئے پانی پر پی رہے ہیں تو میرے بھائیوں آدمی کو چاہیے کہ یہ سار یہ سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ جو ہے اپنے اندر پیدا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک افسانے بنائے بنایا پور کو لہٰذا اللہ من کل دم دوں تو میرے الحمد للہ وقفا وسلام الدین صفا ام آباد احسان کا تیسرا مرتبہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آدمی لوگوں کے ساتھ اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہمیشہ احسان کا معاملہ کرے بھلائی کا معاملہ کرے جس میں سب سے پہلے اپنی زبان کی اصلاح ہونی چاہیے رب العالمی نے حسنا اے لوگ میرے بندو لوگوں سے بات کرنا اور کچھ کہنا تو ہمیشہ ان سے اچھی بات کہنا قول حسن استعمال کرنا اسی طرح سے ہم اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان میں سے یہ بھی ہے کہ اگر اس سے کبھی غلطی ہو گئی تو اسے معاف کریں اس نے زیادتی کر دیا درگزر کریں حاجت مند ہے ہم اس کی بڑے حاجت میں کام آ جائیں یہ احسان ہے جیسے کہ رب العالمین نے قرآن پاک میں نبی رحساس صاحب نے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے اسی طرح سے یاد رکھنا چاہیے حقوق العباد میں لوگوں میں سب سے بڑا احسان کا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے وقبا رب اللہ عیا و بل والدین احسانہ احسان کرو دوستوں تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ انی سب تو دمبر عظیم فہالی من توبہ میں نے بہت بڑا گناہ کر ڈالا ہے کیا میرے گناہ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہاری ماں تمہارے ماں باپ زندہ ہوں اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلو بھلائی کرے نبی السلام کے بعد ایک صحابی آئے یا رسول اللہ منا اللہ سے اس نے صحابتی میرے احسان اور میرے بھلائی اور میرے احسان کا سب سے بڑا مستحق کون ہے آج فرمایا امت تمہاری ماں من یا رسول اللہ اس کے بعد یا رسول اللہ کون آج فرمایا امت تمہاری ماں سم من مند ماں کے بعد یا رسول اللہ نے فرمایا امت تین مرتبہ اس نے سوال کیا کہ سب سے پہلے ہے سب سے زیادہ ہمارے احسان کا مستحق کون ہے میں ماں پھر اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا سو نیرا یا رسول اللہ اللہ سر پھر اس کے بعد آفرما آباس تک آباد کا درخ او کما تارا سم چوتھے نمبر پر بات ہے پانچویں نمبر پر بہن ہے چھٹے نمبر پر تمہارا بھائی ہے پھر اس کے بعد جو جتنا زیادہ دار ہوگا قریبی رشتہ دار ہوگا اتنا ہی زیادہ تمہارے احسان کا وہ مستحق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احسانات کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ احسان کا معاملہ جہاں تک آیا احسان صرف احسان ایسی نیکی کی ہے دوستو یہ صرف انسان تک محدود نہیں اللہ کی عبادت تک محدود نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ان ان اللہ اللہ قطع کمر سارا فی کل سے اے لوگوں یاد رکھنا اللہ رب العالمین نے تم پر ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا فرض قرار دے دیا ہے یہ اسلام کی خوبی ہے ان اللہ کا تبارے کمل احسان فی کل شیخ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں لاجرا چاہے ہمارے جانور جو ہیں ہمارے اللہ کے پر پیدا ہوئے جانور کیا ان جانوروں کے ساتھ احسان کرنے بھی اللہ نے ہمارے لیے جو ثواب رکھا ہے آن ہاں کیوں نہیں فی کل ذات کب دن دن روتا ہر وہ مخلوق جس کے اندر اللہ نے پیٹ رکھا ہے ہر جاندار مخلوق کوئی بھی مخلوق اور مخلوق کے ساتھ احسان کرنا اللہ نے تم پر فرق قرار دے رکھا ہے مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ان کو نہ حق قتل نہ کیا جائے اگر آپ نے جانور پال رکھا ہے تو ان کے کھانے کا پینے کا رہنے کا سہنے کا اچھا سے اچھا انتظام آپ کریں اسی کے ساتھ ایک بہت بڑا احسان کا باب یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بیوی بچے اپنے اہل ویال کے ساتھ احسان کرے اپنی بیوی کے ساتھ احسان اپنے بچوں کے ساتھ احسان نبی علیہ ارے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں خیر کم لے علی وانا وانا لے لے علی اے لوگوں علی اے لوگوں تم میں سب سے اچھا انسان ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑائی کر رہا ہو اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ بڑائی کرنا کیا کرتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے زیادہ میں اچھا ہوں اس لیے احسان کا دروازہ بہت احسان کے بہت سارے دروازے ہیں ہمیں ان دروازوں کا خیال رکھنا چاہیے اور انتحسان کا ایک بہت بڑا دروازہ اور احسان کا ایک بہت بڑا باغ اور ایک مرتبہ یہ ہے میرے جس کو لوگ احسان نہ سمجھتے ہوں ان ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات کے ساتھ احسان کرے ہر انسان اپنی ذات کے ساتھ احسان کرے اپنی ذات پر یہ احسان کرے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اپنی ساتھ پر احسان کیا ہے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو سدھار کر کے اپنے جسم کو اپنے جان کو جہنم کی آگ سے بچائے اللہ کے قدر سے بچائے اللہ کی ناراضگی کے ناراضگی سے بچائے انسان کا انسان کا اپنی ذات پر سب سے بڑا احسان یہ ہے اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک کی مختلف مقامات پر ان لوگوں کی بڑی تعریف کی ہے جو اپنی ذات پر احسان کرتے ہیں اور اپنے اعمال اپنے اقوال اپنے افعال اور اپنے چال چلن کے ذریعے رب کو راضی کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کر کے ان کے جسم کو جہنم کی آگ سے بچائے اور وہ اور اللہ رب العالمین اسے جنت جیسے اعلیٰ درجے میں داخل کر دے اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم ووطاہم ربهم عذاب الجحیم بڑی عزیز چیز ہے میرے بھائیو ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانو قبل ذالک محسنین وکان کانو قلیلا من اللیل ما یاجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق والمحروف رب العالمین فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون سارے متقین قیامت کے دن جنت میں ہوں گے باغات میں ہوں گے اور چشمے جاری ہوں گے کیوں آخرین ما آتا ہوں رب ہوں ان کا رب جو کچھ انہیں دیتا ہوگا لیتے ہوں گے یہ کون سے لوگ ہیں ان کانوں قبل ذلك محسنین قیامت سے پہلے دنیا کی زندگی جو ملی تھی یہ اپنے یہ محسنین سے احسان کرنے والے تھے اور احسان ان کا کیا تھا وبل اسہارے ہوں یس اپنے نفس کو جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے تحجد کے فرد نماز پڑھتے نوافل پڑھتے یہاں تک کہ رات کوش کر کے تحجد کی نماز پڑھتے ربنا اللہ ہمارے اس جسم کو جہنم سے بچا لینا اسی لیے باد الرحمان کی نشانی بیان کی گئی وہ ربنا صرف انا اداب جہنم ان عذاب کان غرام ساعت مستقر و مقامہ اسی طرح سے اسی لیے ہم نے کہا سب سے بہت بڑا احسان کا وادہ اور احسان کا مرتبہ یہ ہے کہ ہم نے سے ہر مسلمان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے ذات پر احسان کرے اور ذات پر احسان یہ ہے کہ ایسا عمل نہ کرے کہ جس کی بنا پر وہ جہنم میں جلایا جائے ایسا عمل کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو خوش ہو جہنم سے آزاد کیا جائے اسے جنت نصیب کیا جائے آدمی ہمیں جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما دے جو مقروض اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملکوں کو امن امان کا گہوارہ بنا دے وہاں کے حکام اور وہاں کے عمرہ کو اللہ رب العالمین نے ایک امال کی توفیق نصیب فرما انہیں امن و امان اور صحت اور آصیت عطا فرما اللہ ان سے وہ کام لے جو قوم اور ملت کے لیے مسلمان کے لیے بہتر ہو ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جو امت اور ملت کے لیے نقصان دے اور خسارے کا باعث بنے اور خاص طور سے جس شہر کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفیظ اللہ کو اللہ تعالیٰ اپنی آفیت اور امر امان میں رکھے اور ہر اچھے عمل کے توفیق نصیب فرمائے اور ہر برے کام سے اللہ محفوظ رکھے اور دنیا کے ہر قسم کے بلاؤں آرافتوں اور دشمنوں کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے اللہ والمسلمین